مثل ما جئت به إلا أودية وإن يدركني يومك أنسوك نصرا مؤذرا ثم لم ينشر ورقه أن توفي وفتر البحر ایام دعوت میں میں کاش جوان ہوتا یا ایام نبوت میں کاش میں جوان ہوتا یا ان ایام میں جب آپ کفار اور مشرقین کے ساتھ جہاد کریں گے اس وقت جوان ہوتا یا لیتنی اکون حیا کاش میں زندہ ہوتا اذ یخرج کا جب آپ کی قوم آپ کو مکے سے نکالے گی جب یہ بات ورفا نے کہی تو آپ نے فرمایا اے لیجیے یا ہوں کیا وہ مجھے نکالیں گے میں نے کیا تھا کہ آپ کو اس پر ایک دم تشویش لاحق ہوئی ایک تو اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ مکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سلام کے زمانے سے لے کر آج تک آپ کے خاندان کا وطن رہا ہے تو ایسا وطن جو طریقے پر آپ کے لیے مقرر ہوا تھا اس سے نکال دیے جانا اس سے نکال دیا جانا یقیناً یہ تشویش کی بات ہو آدمی دو بسوں سے اگر کسی جگہ رہتا ہے تو وہاں اس کی محبت ہو جاتی ہے تو گزرے آپ کا خاندان یہاں آباد رہا ہے تو اس لیے آپ کو اس سے فطری اور محبت ہے اس لیے آپ نے فرمایا کہ کیا قوم مجھے یہاں پہ نکالے گی دوسری بات یہ کہ یہ حرم ہے یہ اللہ کی زمین پر سب سے زیادہ متبرک اور سب سے زیادہ مقدس مقام ہے اس مقدس مقام اور اس مبارک جگہ سے نکال دیا جانا یہ بھی بڑی تشویش کا سر ہے اور ایک بات آپ سے یہ عرض کی تھی کہ آپ کو یہ تشویش ہوئی کہ اگر مجھے یہاں سے نکال دیا گیا تو میری قوم جو بت پرستی میں مبتلا ہے اور کفر و شرک کا شکار ہے وہ تو اسی طرح پھر مبتلا رہے گی میں وہاں رہتا دعوت کی دیتا یہ لوگ اس توحید کی دعوت کو قبول کرتے کرم کے مسترخ بنتے لیکن جب مجھے نکال دیا جائے گا تو یہ سارا سلسلہ تو ختم ہو جائے گا اور کیا یہ سارے کے سارے لوگ جانم کا ایندھن بنے گے یہ اسباب تھے جن کی بنا پر آپ نے مخرجی ہم فرمایا اس کے بعد یہاں اشکال ہوتا ہے کہ مخرجیہ میں نے استفام کا ہے اور غیر آتے اور قاعدہ یہ ہے کہ ہر ساتھ مقدم ہوتا ہے اور ہر استفام مؤخر ہوتا ہے فقل سے فہوم فقیر تخرون میں آپ دیکھ لیجیے سا کے لیے کیسا استفام کے لیے تو یہاں اچھ کا حرف مقدم ہے اور استفام والا رب کیسا وہ مقدم ہے فہل یہ لکھ القوم الفاسقون فہل یہ لک ال کومل میں بھی آپ دیکھ لیجئے حل استفام کا ہے اور فا آتفا ہے تو ہر استفام پر مقدم ہوتا ہے وہ کیسا تک فروغ وہ کیسا تک فروغ فعین تجربون فعین تجربون میں بھی فا آتفا مقدم ہے اینا ایشتفام مؤخر ہے فقیف رت میں بھی فا حرف مقدم ہے اور کیسا برائے استفام مؤخر ہے فہل یہ بھی عطف مقدم ہے استفام مؤخر ہے تو قاعدہ یہ ہوا کہ اچھ مقدم ہوتا ہے ہر شرط مقدم ہوتا ہے اور ہر سے استفام مؤخر ہوتا ہے اور مخرجیہ میں اس کے خلاف ہے یا استفام حمزہ وہ مقدم ہے اور جو مؤثر ہے وہ مؤخر تو عام قاعدے کے خلاف مخرجیہ آپ نے کیا کرنا قاعدہ تو یہ تھا کہ ہر فرق مقدم ہوتا اور حرف استفام مؤخر ہوتا آپ نے ہر فرق کو مؤخر کر دیا اور استفام کو مقدم کر دیا جس کو مقدم ہونا چاہیے اس کو مؤخر کر دیا جس کو مؤخر کر ہونا چاہیے اس کو مقدم کر دیا تو اس کا جواب علامہ ذرا شبیر نے یہ دیا ہے کہ اصل میں یہاں تقدیری عبارت ہے اور اب جو تقدیری عبارت یہ ہوگی ام کیا یہ لوگ میرے دشمن ہو جائیں گے وہ مخرجی اور مجھ کو یہاں سے گے تو اب یہاں آپ دیکھ لیجیے کرندہ استفام جو ہے وہ داخل نہیں ہے بلکہ ماتوف ہے جو محدود ہے اس پر داخل ہے میں کا ختم ہوں یہ جواب صحیح ہے اور ادھر ادھر کی باتیں کی ہے لیکن یہ تو کبھی نہیں کبھی یہی ہے کہ یہاں معطوف ہے محسوس ہے اور ہے اور ہم نے اس کے سامنے کے لیے ہے اور اس کے بعد پھر معطوف مخرجی ہے مخرجی ہے وہ آپ نے پایا ہوگا کہ یہ مصری نیا تھا نون اضافت کی وجہ سے گر گیا اور واؤ اور یا ایک جگہ جمع ہوئے اور پہلا پہلا لفظ واؤ ہے وہ ساکن ہے تو راؤ کو یا سے تبدیل کیا اور یا سے تبدیل کرنے کے بعد یا کی مناسبت سے ضمے کو کثیر میں بدل دیا تو مخرجی ہو گیا مخرجی میں تو مخرجی یا ہو گیا مخرجی جب ہوا تو وہاں ہے اور پہلا ان میں سے ساکن ہے لہٰذا گاؤں کو یا سے تبدیل کیا جائے گا اور جب گاؤں کو یا سے تبدیل کیا جائے گا تو یا کی مناسبت کثرے کے ساتھ ہے لہذا وہ جو مخرجی پر تھا وہ کثرے سے بدل جائے گا اور مخرجی یا ہو گا اس کے بعد میں خبر مقدم ہے اور مبتدا اس لیے کہ مخرجیہ میں جو ریاست مخرجون کی یا متقل کی طرف ہو رہی ہے وہ اضافت لذیا ہے اور اضافت لذیا سے اس معرفہ نہیں ہوتا تو لہذا اس کو مبتدا نہیں بنایا جائے گا مبتدا کے لیے معرفہ ہونا ضروری ہے تو ہم نسرا نفر خبر مقدم ہاں البتہ آپ نے مبتدا کی ایک دوسری قسم بھی پڑھی ہے اس دوسری قسم میں اگر اس کو شمار کیا جائے تو پھر یہ ہو سکتا ہے کہ مخرجیہ نقرہ ہو اور ہم یہ فائل قائم مقام خبر کے یہ ہو سکتا ہے کہ مخرجیہ کو مبتدا کی قسم ثانی قرار دیا جائے اور ہم کو اس کا فائل قرار دیا جائے جو قائم مقام خبر کرے گا اگر آپ یہ نہیں کرتے تو پھر آپ کو مخرجیہ کو خبر مقدم اور ہم کو مؤخر مبتدا کرنا پڑے گا آگے اس کے بعد میں کہتے ہیں کہ کالم نام میرا کہنے کہتے ہاں یہ تو ہوگا آپ کو نکالا جائے گا اور بتلایا کہ لمیا پہ رضو خط مصر موجود جیت ابھی اللہ روبی نہیں لا کوئی آدمی کبھی بھی اس طرح کی بات دین کی بات ایسے کی خبر مگر یہ اس کے ساتھ یہ کہ اس کے ساتھ دشمنی کی گئی آپ اب بھی دیکھتے ہیں اہل حق کے کتنے دشمن ہیں سارا پاکستان بھرا ہوا ہے اہل حق کے دشمن سے یہ سنت ہے حضرات حیدرآلہ کہ حضرات حیدرآباد جو اللہ کی وہی کے بردار ہوتے ہیں اور اللہ کے احکام کو گوا قوم کے سامنے پیش کرتے ہیں قوم دشمن ہو گیا ہے اگر بھی لم يأت رجل خط بمثل ما جئت به إلا أوديا کوئی آدمی بھی اس طرح نبوت کی خبر لے کر جب آئے گا تو اس کے ساتھ عدالت ہوگی اور عدالت کی انتہا یہاں پہ ہوگی کہ اس کو اچھا سے نکال دیا جائے گا اللہ کے ساتھ یہ بھی آپ لگائیں گے کہ عدالت کے نتیجے میں نوبت اخراج من الوطن تک پہنچتی ہے کیونکہ نکالنا ہی کرے کرے آگے اس کے بعد کہتے ہیں کہ وہی یوموں کا انسو کرنا سہم بہت اور پار مجھ کو آپ کے زمانے میں وہی زمانہ جو دعوت کا ہے ابھی تو دعوت شروع نہیں ہوئی ہم نے آپ سے بتایا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فضیلت حاصل ہوئی کہ دعوت سے پہلے ہی آپ کی تصدیق ہو گئی ہوتا تو یہ ہے کہ پہلے دعوت پیغمبر پیش کرتے ہیں اس پر تصدیق اور تقزیب مرتب ہوتی ہے آپ نے ابھی دعوت پیش نہیں کی اور آپ کی تصدیق ہو گئی اور یہ بھی کیا تھا کہ اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوا کہ جب دراصل نے آپ کی تصدیق کی تو آپ کی نبوت کی شہرت بھی ہو گئی کہ بھائی محمد عبد اللہ جو نبی بنائے گئے ہیں اور نظر نے ان کی تصدیق کی ہے تو یہ اس کا چرچا ہو گیا تو قبل تصدیق بھی ہوئی اور قبل شرط بھی ہوگی چرچا بھی ہو گئی وہی یوموں کا یوموں کا سمراج ہوئی ہے جب آپ دعوت دیں گے جب آپ اعلان نبوت فرمائیں گے جب آپ جہاد کے لیے کرن گستہ ہوں گے وہی تینوں اعتماد آپ دعوت دیں گے یا اعلان کریں گے یا جہاد کے لیے آمادہ ہوں گے تو میں آپ کی مدد کروں گا نسل بہت محبت اگر کے بانا امید اور شدت کے آتے ہیں تو معذر کے معنی یہ ہے کہ میں نہایت توانا اور طاقتور اور مضبوط مدد آپ کی کروں گا خالی یہ نہیں کہ میں کہوں گا ایک ہی کرے یہ نہیں ہوگا کہ میں یہ کہوں گا کہ ان سے تعارف نہ کیا جائے بلکہ میں سینے سے تو ہو کر ساتھ میں آ جاؤں گا میں آپ کی نہایت توانا اور مضبوط مدد کروں گا مضبوط اگر سے ادھر شدت اور قوت ہیں اور میرا جیسے یہ ہے کہ میں آپ کی بہت بھرپور مدد کروں گا خوب اچھی طرح آپ کی مدد کے لیے میں آ جاؤں گا بعض اوقات نے کہا کہ یہ محمود نہیں ہے اگر سے اس کو قرار دینا اور معذر کو محمود کرنا یہ غلط ہے راز راز یہ کے معنی آتے ہیں مدد کرنے کے اسی سے وزیر غلط وزرا ملک کا پہلے آتا ہے وزرا ملک وہ بادشاہ کے معاون ہوتے ہیں ایسی وزیر جو ہوتا ہے وہ بھی معاون ہوتا ہے وہی کے موقف ہونے کے لیے چار مدتیں بیان کی حضرات نے کہا کہ دو سال کے لیے وہی موقف ہوئی حضرات نے کہا کہ وہی کا موقف ہونا ڈھائی سال کے لیے تھا اور بہت حضرات نے کہا کہ وہی موقف ہوئی تین سال کے لیے اور ابن عباس کا یہ ہے کہ چند دن کے لیے بہرحال یہ چپ دن والی بات تو مشہور نہیں ہے منقول ہے لیکن یہ کہ زیادہ مشہور تین اقوال ہیں دو سال ڈھائی سال تین سال سوال یہ پیدا ہوا کہ وہی کا کیوں موقف ہو تو اس کے متعلق تین باتیں کہی گئی ایک بات یہ کہی گئی ہے کہ وہی کا مضول موقف ہوا اس لیے کہ غیر ہیرا میں جب سورہ قلم کی پانچ آیتیں آئی تھی تو آپ کو اس میں مشقت سے سابقہ پیش آیا تھا آپ پر وہ واقعہ بہت بوجھ بنا تھا تو تاکہ آپ کو آرام مل جائے تاکہ آپ کو سکون حاصل ہو اس مشقت کا اثر ظاہر ہو جائے ایک تو یہ کہ پہلی وحی کے نزول کے موقع پر چونکہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت مشقت سے سابقہ ہوا تھا روایت میں پہلے گزرا کہ آپ کی طاقت جواب دے گئی تھی روایت میں یہ بھی بیان کیا گیا کہ آپ کی تکلیف کی حد ہو گئی تھی تو تکلیف کی حد ہو جائے گا اور طاقت کا جواب دے دے گا یہ ظاہر ہے اس بات پر دعوت کرتا ہے کہ آپ کو بہت بڑا تکلیف ہوئی تو اس کا تقاضا تھا کہ راحت کا بندوبست کیا جائے اس لیے وہی بدول محفوظ ہوں گے دوسری بات یہ کہیے کہ تاکہ وہی کے لیے آپ کے قلب میں اشتیاق مبزم ہو جائے جب کسی کے ساتھ اس طرح کا واقعہ پیش آتا ہے جیسا کہ آپ کے ساتھ پیش آئے کہ وہی کا نزول ہوا قرآن کریم کی آیات نازل ہوئی تو اب آپ کو اشتیاق ہے کہ وہ نزول پھر اور وہ وہی پھر نازل ہو تو اس اشتیاق کو علاوہ کمال علاوہ تمام قرار دینے کے لیے یہ سلسلہ ہوا چنانچہ آپ نے پڑھا پاس آیات تھی تاکہ ان کے مضامین میں آپ غور فرما قرآن مجید کے لطائف اور اس کے رمود کی تو کوئی حد نہیں وہ تو کسی مقام پہ جا کر ختم نہیں ہوتے تو اس لیے ایسے پر غور کرنے والا پیغمبر ہو غور کرنے والا نبی ہو تو اس کے غور کرنے اور اس کے تدبر کی نوعیت امت کے عام اثرات کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوگی تو تیسرا خیال یہ ہے کہ وہ آیات جو نادل ہوئی تھی ان میں غیر و فکر کے لیے یہ وہی کا نظول موقف ہوا ابھی عرب میں شہاد راسمرانی سروے پرمان أن جابر بن عبد الله الأنساري قال وهو يحدث عن فترة الوحي علامة إرماني كي رأيه کہ قال ابن شہاب تعلق یہ موصول بسند سابق نہیں ہے ان کا فیصلہ ہے اور ان کی رائے یہ تاریخ ہے یعنی غالب شہر سے پہلے سند کا حصہ مذکور نہیں تاریخ جبھی ہوتی ہے جب سند کا ابتدائی حصہ مذکور نہ ہو تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ قالند شہر جو ہے یہ تاریخ ہے ابن شہاد سے پہلے راوی یہاں مذکور قور نہیں حافظ ہاں، ابن حضر رحمت اللہ علیہ نے اس کو رد کیا اور انہوں نے کہا کہ نہیں یہ موصول صادق ہے موصول مشہور صادق جب آپ دیں گے تو کس طرح ہوگا اور آپ ابتدائی سبق آ جائے ابتدا سبق تھی حد یہ ابن بکر قال اخبرنا الليث ان اخیل ان ابن شہاد یہ ہے ابتدا سن حافظ صاحب کا کہنا یہ ہے کہ حد سب یہ ابن بکیر قال اخبرنا اللہ ان اخیل ان ابن شہاد قال واخبرني ابو سلمة بن عبد الرحمن وہاں پہلے ابن شہاب کے بعد سعود کے اندر تھا عروا ابن زبیر کا سبق پڑا رہے تھے اور پارلیم اس کو کر رہے تھے تو یہ کبھی کبھی جو آتا ہے تو ہم اس کو ہٹائے بغیر اس کو بغن کو نکالتے تھے اور وہ آواز نکالنے کی ہوتی تھی تو جو میں سبق محفوظ کیا گیا اس میں اس تجربے کی بنا پر اب کبھی اگر اس طرح کی محبت آتی ہے تو ہم اس کو ہٹا دیتے ہیں تو یہاں یہ حافظ صاحب کا کہنا یہ ہے کہ پہلے اور ابن شہاب شہاد سے نقل کرتے تھے حد یہ ابن ان اقل ان ابن شہاب ان ام اور یہی اتنا شہر یاد یعنی یہاں نقل کرتے ہیں کہ خالہ اخبر ابو سلمت ابن عبد الرحمان تو یہ اخبر نہیں ابو سلمت ابن عبد الرحمان ماقبل سے متصل ہے اور ماقبل میں سمے موجود ہے لہذا محسول جسم بس سابق ہے تعلق نہیں ہے سمجھ میں آئی تو اب یہاں ایک بات نہیں آ گئی وہ یہ کہ تحریر کا طریقہ یہ ہے کہ شروع میں دو سرحدیں ہوتی ہیں بعد میں جا کر وہ ایک ری پر مل جاتے ہیں یہ عام ہے کہ شروع سے دو سرحدیں چلتے ہیں اور وہ دو سرحدیں بعد میں جا کر ایک ری پر مل جایا کرتے ہیں یہ اس کا اکثر ہے کہ شروع سے ایک صنعت چلی ہے ابن شہاب تک اور ابن شہاب کے بعد آگے دو صنعتیں ہو گئی ہیں ایک ابن زبر اور ایک ابو سرحد ابن عبد الرحمان یہ عام طریقے کے خلاف ہے لیکن جب عام طریقہ یہ ہوتا ہے کہ دو صنعتیں شروع سے ہوتی ہیں اور بعد میں وہ ایک آدمی پر جا کر دونوں مل جاتے ہیں یہاں کے شروع سے ایک سند ہے اور ایک سند وہ بعد میں دو جگہ تقسیم ہو گئی پہلی سند میں ابن شہر زبیر سے نقل کرتے تھے اور دوسری سند میں ابن شہاب ابو سلامت عبد رحمان سے نقل کرتے ہیں اس کے بعد پھر یہاں ہے کہ قال ابن شهاب شہاد ابو عبد الله عبداللہ قال ابو سلمہ ابن عبد الرحمن نے ابن شہاب کو خبر دی کہ جابر ابن عبداللہ نے کہا وہ یحدث عن ستحت الوحی اور وہ فطحۃ الوحی کو بیان کرے بالکل ظاہر یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ حدسین کی زمین جابر کی طرف لوٹتی ابن شہاد کرتے ہیں کہ ابو سلم ابن عبد الرحمان نے مجھے بتایا کہ جابر نے کہا خال یہ حد سن فتح الوائل اور وہ فتح الوال کو بیان کر رہے تھے جب انہوں نے کہا لیکن یہ غلط ہے اور دلیل اس کی یہ ہے کہ امام مسلم رحمت اللہ امام بخاری رحمۃ رحمت اللہ علیہ نے دوسری جگہ جہاں یہ روایت نقل کی ہے اور اسی طرح امام نسائی نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے اس میں ہے کالا کالا جاگر کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ فتح تو وہاں یہ تصویر آ گئی کہ جابر نے کہا کہ حضور نے فرمایا اور حضور فطرت تنظیم کو بیان کر رہے تھے تو یہاں جو ہماری عبادت ہے اس کے اندر واضح یہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ یہ کی دونوں زمینیں جاگر کی طرف لوٹ رہی ہیں لیکن ہم نے بتایا کہ یہ غلط ہے یہ ضمیر جاگل کی طرف نہیں گئی الحدیث یہ سب سے بازہ کے مطابق بخاری اور مسائی کی روایت میں یہ سراحت آئی ہے قال جابر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو وہاں جابر نے کہا کہ حضور نے فرمایا اور حضور فطرت اللہ کا واقعہ بیان کر رہے تھے یہ ختم ہو گئے اب آپ نے کیا فرمایا فی حدیث ہی آپ نے اپنی حدیث میں فرمایا بینا میں جا رہا تھا اچانک میں نے سنی آزاد آسمان کی فرفا تو بسری اپنی نگاہ کو میں نے اٹھایا فعید الملک الدی جا انی گہرا جالس اللہ کنسی میں تو اچانک میں نے دیکھا کہ وہ فرشتہ جو ہیرا میں میرے پاس آیا تھا وہ کرسی پر بیٹھا ہوا ہے آسمان اور زمین کے درمیان فروغ تو من ہو میں اس سے مرحوب ہوا بعض روایت میں جاتا وہ ہوائی تو اب اور زمین پر گر گیا یہاں تو غریب تو مرحو ہونے کا ذکر ہے اور دوسری روایت میں وہ الارض کے الفاظ بھی ہیں جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ زمین پر گر گئے اب تو معروف اور مجہور دونوں طرح پہ گیا ہے اور مانا ہی فرجا تو بابا کو بواپوسا میں نے گھر آ کر کہا گم لونی گم ملونی لونی مجھے چادر اڑاؤ تو اللہ نے یا المدثر قم فانذر کا فتبر فطاہر والی آیت نازل کی فہمی الوحی پھر وہی گرم ہو گئی وہ وہاں اور مسلسل آنے لگی یا وہی بات جو میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ وہی کی جب فطرت واقع ہوئی تو اس فطرت کے واقع ہونے کے بعد آپ شرائط جگال پر جاتے تھے اور اپنے آپ کو زمین پر گرانے کا ارادہ کرتے تھے تو اس میں کئی مرتبہ تو یہ ہوا کہ جبریل نظر آئے اور ان اللہ روکا کہہ کر آپ کو اطمینان دلائے ایک مرتبہ یہ ہو گیا کہ جبریل جو نظر آئے تو وہ اپنی اصلی شکل میں نظر آئے وہ اصلی شکل جبریل کی اس قدر غلط تھی کہ آپ محروم ہو گئے اور زمین پر گر گئے اس کے بعد آگے ہے کہ آپ نے فرمایا دن میں لو نہیں لو نہیں تو اللہ نے یہ آیت نازل کی یہاں ایک مسئلہ یہ ہوا ہے کہ امن وغیرہ کا نسدار کیا ہے تو معلوم ہے آپ کو اقرا مسغرب بکر ربی خلق خلطل انسان کی پانچ آیتیں یہ امداد وادہ کا مسداک لیکن حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوخ کیا گیا ہے کہ سورہ مدثر کی یہ ابتدائی آیات یہ امن و نظر ہے اور یہ جمہور کی رائے کے بالکل خلاف اور جمہور کی رائے کے جب بالکل خلاف ہے تو حضرت جابر کا سورہ مدثر کی ابتدائی آیات کو اول و نظر کرنا کس اعتبار سے ہوگا تو اس کے دو جواب آپ دے سکتے ہیں ایک تو یہ کہ وہ و بانو بادل فطرت ہے حقیقت وہ اقرا جس رب کل خلق کی آیات اور یہ مدثر والی آیات جو ہے ان کو اول باندھ فطرت کے بعد قرار دیا جا سکتا ظاہر کہ فطرت کے بعد یہ آیت آئی ہے تو اس لیے حضرت ہم کا بامدادہ کرنا الگ اطلاق مراد نہیں ہے بلکہ ان کی مراد یہ ہے کہ سفرت کے بعد سب سے پہلی وہی جو آئی ہے وہ سر مدثر کی ابتدائی آیا دوسری توجہ اور کی گئی کہ اول و جو مدثر کی آیات کو قرار دیا گیا ہے وہ اس اعتبار سے کہ وہ پہلی آیات جن میں آزاد کی واحد آئے یہ خراب رب نبی خلق کی آیات میں آزاد کا ذکر نہیں ہے یا یہ مدثر یہ میں مقصود ہے آزاد سے تو اس بنا پر یہ اول دراصل مشتمل قرار دیا جا سکتا ہے اس کے بعد پھر آپ یہ سمجھیے کہ یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا یہ المدثر سے مخاطب کیا گیا دوسری صورت یا یہ المزمل سے مخاطب کیا گیا تو یہ خطاب گا کہنا چاہیے محبت جیسے آپ نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کوئی اختلاف پیش آ گیا اور حضرت علی ناراض ہو کر گھر سے چلے گئے آپ تشریف لائے آپ نے پوچھا فاطمہ سے علی کہاں ہے انہوں نے بتایا کہ وہ ناراض ہو کر چلے گئے تو آپ نے کسی سے کہا کہ معلوم کرو وہ کہاں ہے معلوم کیا گیا تو مسجد میں ایک گوشے کے اندر لیٹے ہوئے تھے اور مٹی ان کی کمر کو لگی ہوئی تھی تو آپ تشریف لے گئے اور آپ نے کم یا آزاد تراغ کمب یا آزاد تراغ خطاب کیا تو یہ بھی خطاب محبت ہے تو اسی طریقے سے یا یا اور مدثر کے اندر جو خطاب ہے یہ خطاب محبت ہے آپ چادر اس کے بعد میں کم فن دے کھڑے ہو جائیے اور دوائیے آپ بے شک بشیر بھی ہے مبشر بھی ہے لیکن یہ کہ آپ آپ بھی ہیں نے جو لوگ اللہ کے احکام کی پابندی کرنے والے ہیں ان کو بشارتیں دی ہیں اور جو لوگ اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کرنے والے ہیں ان کو ڈرایا ہے تو اس لیے آپ بشیر بھی ہیں اور نذیر بھی ہیں یہ نذیر ہونے کی حیثیت سے آپ کو فاضر کا حکم دیا گیا کہ لوگ جو تحریر کا انکار کر رہے ہیں اور شرک کے اندر گرفتار ہیں آپ ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں وہ رب بنا حگ اور اپنے رب کی بزرگی بیان کریں میں اللہ اکبر کے ساتھ افتتاح سلاد کو لازم ثابت کیا ہے کہ قرآن نے خود کا ہے کہ یہاں اللہ اجمہ سے بھی افتتاح ہو سکتا ہے اللہ الرحمان اکبر سے بھی افتتاح ہو سکتا ہے اللہ اکبر سر نہیں ہے تو وہی جواب دیتے ہیں کہ کب دل بغیر مفول بھی کے جب بیان کیا جائے اس میں اس کا معنی کل اللہ اکبر کے آتے ہیں اور یہاں بغیر مفول بھی کے نہیں ہے یہاں رب کا مفول بھی مقدم ہے تو اس کے معنی کل اللہ اکبر کے نہیں ہو گئی بلکہ اس کے بعد آؤں گئی بین عدمت ربک اپنے رب کی عدمت بیان کیجیے لوگوں کو بتائیے کہ شرک حرام ہے جن لوگوں کو تم اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہو اللہ کی عدمت کے سامنے ان کی کیا حقیقت ہے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ عظیم ہے عدمت والے ہیں ان کی شان کی عدمت وہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ان کے ساتھ نہ کسی کو ذات میں شریک کیا جائے نہ صفات میں شریک کیا جائے نہ میں تو رتبا تکبر کے معنی یہ نہیں ہے کہ آپ اللہ اکبر کرے رجبتہ تکبر کے معنی یہ ہے کہ آپ اللہ کی ادبت کو بیان کریں اور ان مشرقین کو شرک کی حقیقت سے واقف کریں کہ اللہ کی ادبت کے ساتھ میں شرک کی کوئی گنجائش نہیں ہے وسیع کا فتح وسیع کا فتح کے ایک معنی تو یہ بیان کیے گئے ہیں کہ آپ اپنے نفس کو پاک رکھے اخلاق ربیلا سے آپ اپنے نفس کو پاک رکھے اخلاق ربیلا سے اور یہ امرے استمرار کہلائے گا کیونکہ اخلاق ربیہ تو آپ نے پہلے بھی اختیار نہیں کیے اخلاق ربیلا سے تو آپ پہلے بھی موصوف نہیں تھے آپ کے خلق نظیم آپ تو افلا کے کے مالک تھے تو اس لیے یہ کہا جائے گا کہ ہم استمرار ہے جیسے کہ آپ پہلے سے اپنے نفس کو اخلاق رضیہ سے پاک رکھتے ہیں اسی طرح اس کو آئندہ بھی اخلاق رضیہ سے پاک رکھے بہت نے کہا کہ سے ظاہری مانا مراد اگر نفس مراد لیا جائے پھر تو ظاہری مانا مراد نہیں ہے اور اگر ظاہری مانا مراد لیے جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ اپنے کپڑوں کو کاٹ رکھے تو یہاں بھی کہ جیسے آپ پہلے سے اپنے کپڑوں کو پاک رکھتے ہیں آئندہ بھی آپ اپنے کپڑوں کو پاک رکھا کیجیے یہ امر استمرار ہوگا اور اشارہ ہوگا اس رات کی طرف کہ کپڑوں کے پاک رکھنے میں ظاہر کو پاک رکھنے کی ہدایت ہے اور جب ظاہر کو پاک رکھنے کی ہدایت ہے تو باطن کو پاک رکھنے کی ہدایت ہے اللہ جان خیر من علامی جل الامتی سالحہ اللہ میرے باطن کو میرے ظاہر سے بہتر بنا اللہ شریرتی خیر من علانیتی میرے باطن کو میرے ظاہر سے بہتر کر دیجیے وہ جہاں علامی تھی اور ظاہر کو صالح درائیے تو ظاہر صالح ہوگا تو اس سے بہتر واپنگ بنے گا جس کے معنی یہ کہ وہ بہت ہی سال ہوگا تو اسی طریقے سے یہ بھی کہا جائے گا کہ اگر سیاح مراد ہیں تو اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ظاہر کے ساتھ ساتھ باطن کو پاک رکھنے کا بھی اہتمام فرمائیں اور عمری استعار ہوگا کہ آپ کرتے ہیں پہلے سے آئندہ بھی اس کا خیال رکھیں تحجر رسا کا ترجمہ امام بخاری نے یہاں نہیں کیا روز کے دو ترجمے کیے گئے ایک ترجمہ تو احسان سے اور بتوں سے کیا گیا اور ایک ترجمہ آزاد سے کیا گیا تو اصل ترجمہ تو عزاد ہی ہے لیکن بت بھی چونکہ آزاد کا سبب ہے جو اپنی بت پرستی کرے گا وہ عذاب میں مبتلا ہوگا تو اس لیے آپ اگر عذاب کا ترجمہ کرتے ہیں تو مطلب یہ کہ عذاب کے اسباب ان سے آپ اپنے آپ کو بچائیے اور اگر بتوں سے ترجمہ کرتے ہیں تو اس لیے کہ چونکہ وہ بت عذاب کا سبب ہوتے ہیں یہاں بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کا پرستی سے کبھی تعلق ہی نہیں رہا ایک مرتبہ مکے میں عید کا موسم آیا تو گھر کے لوگ عید کے لیے جانے لگے تو آپ نے عذر کیا اور کہا کہ میں تو نہیں جاؤں گا تو گھر کی خواتین وہ ناراض ہونے لگی اور انہوں نے جو کیا ان کے ہونے کو دیکھ کر اور ان کے شراب کو دیکھ کر آپ ساتھ ہو لیے یہ لوگ جب عید میں جاتے تھے تو وہاں بت بھی ہوتے تھے اور بت پرستی کا عمل بھی ہوتا تھا اس لیے آپ جانے کے لیے تیار نہیں تھے ان کے شراب کی وجہ سے آپ چلے گئے لیکن وہاں جانے کے بعد پھر آپ غائب ہو اس بت پرستی میں شریک نہیں ہوئے جب یہ لوگ واپس آئے تو میں نے کہا کہ میں وہاں سے واپس آ گیا اور انہوں نے کہا کیوں واپس آ گیا وہاں پہ اس لیے واپس آ گیا کہ میں جب وہاں گیا تو وہاں پہ چونکہ قدم قدم پر تھے تو میں کسی بت کے پاس سے گزر تھا تو ایک طویل قامت آدمی مجھے نظر آتا تھا اور وہ کہتے تھے خبر تھا اس کو ہاتھ نہیں لگانا تو جب وہ مجھے اس طرح سے گویا اس کو ہاتھ حالت ہاتھ ہاتھ لگانے والے تھے بھی نہیں لیکن اس نے احتیاط آپ کو روکا تو فرمایا کہ اس کیفیت کو دیکھ کر میں وہاں سے واپس آ گیا تو اب یہ کرنا ہے کہ آپ کا بت پرستی سے کبھی کوئی تعلق نہیں ہے لیکن اس کے باوجود یہاں کہا جا رہا ہے کہ سنوی آزاد بوتوں سے آپ رہتا رہیے تو یہ وہی امر استمرار ہوگا اس کے بعد میں پھر وہی گرم ہو گئی اور مسلسل آنے لگی شام کا وقت ہوتا ہے کاروبار بازار میں بہت ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں اسے بازار گرم تو بازار کے گرم ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خرید و فروخت بہت ہو رہی ہے تو وہی کے گرم ہونے کا مطلب یہ ہوگا کہ پھر وہی کا نظور خوب ہوا خوب ہوا چپا رہا تو یہ نہیں کہ ہر وقت وہی آتی تھی بلکہ مطلب یہ کہ موقع زیادہ برابر ہوا